یا کیا آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی ہر چیز کی بادشاہت انہی کی ہے تو پھر یہ رسیاں تان کر چڑھ جائیں